اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو ذبح کرنا میراث کا مال اس کے ورسا میں تقسیم نہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم حرام ہے حدیث قدسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا فرمان نقل فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجالتو بینک محرما فلا طوالم اے میرے بندو میں نے خود پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو بھی حرام کر دیا ہے بس ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو پھر یہ ظلم اگر اپنوں کی طرف سے ہو تو اس کی شدت اور تکلیف بڑھ جاتی ہے بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہ دے بیٹے اپنی ماں کا حصہ روک کر بیٹھے حالانکہ یہ کیسے میٹھے اور پیارے رشتے ہیں ان رشتوں میں تو ایک دوسرے کو اپنا مال بھی خوشی سے دیا جاتا ہے مگر جب شیطان غالب آ جائے تو اپنے ہی اپنے ہاتھوں سے اپنوں کو ذبح کر دے شاعر کہتا ہے و و ضوی القربہ اشد و مواوہ علنسم وقع الحسام المحند یعنی کرامت داروں کا ظلم انسان کو تلوار کے وار سے بھی زیادہ تکلیف اور دکھ دیتا ہے دوسروں کی میراث پر قبضہ کر کے بیٹھنے والوں تم خود کتنے دن زندہ رہو گے یہ مال تمہیں بھی چھوڑنا پڑے گا تو پھر اللہ تعالی کے حکم پر ابھی فوراً کیوں نہیں چھوڑ دیتے کسی نے ہرس اور لالچ سے پوچھا کہ اے ہرس اور لالچ تیرا باپ کون ہے کہنے لگی میرا باپ شک ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر شک اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تقدیر پر شک کہ اگر مال تقسیم کر دیا تو میرے پاس کیا رہے گا پوچھا کہ تیرا کام اور پیشہ کیا ہے جواب دیا ذلت کمانا پوچھا تیرا انجام کیا ہے جواب دیا محرومی بے شک حرص اور لالچ میں آ کر ظلم کرنے والے کو یہ تین چیزیں ہی ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر شک ذلت اور بلاخر محرومی اللہ اعوذ برضاک من سخطک